حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک عورت کا جنازہ پڑھا جو کہ ایام نفاس میں فوت ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان کے مقابل کھڑے ہوئے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پچانوے